امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا کر میں اپنے ساتھ لایا ہوں اس لیے جب تک میں نہر نہ کر لوں گا میں احرام نہیں کھولوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچیس